السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ایٹ ٹو حضرت ہر مصیبت میں نماز کا سہارا لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے یہ حدیث ابو داود میں ہے نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جب رحمت الہی مساعد اور مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی کسی پریشانی کی کہ باقی رہے بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے حضرت الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے اسی طرح جب سورج یا چاند گرن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اس لیے کوئی بھی پریشانی خدا نخواطہ گھر میں آئے کوئی بیماری آئے کوئی معاملہ آئے کوئی سیل ٹیکس کا معاملہ آئے کوئی انکم ٹیکس کا معاملہ آئے کوئی کوئی بھی پریشانی گھر میں آئے موٹی فوراً اہتمام کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے یہ بہت بڑی دولت اللہ جل جلال امن والوں نے ہمیں دی ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا اب میرے ساتھ یہ پہلے تم یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پریشانیوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے یہ تہجد کے وقت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کی چھوٹی بڑی جو پریشانی ہو بیماری کے متعلق ہو گھریلو ہو جادو کے متعلق ہو جناتوں کے متعلق ہو ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلا اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سب سے پہلے یہی جملہ نکلا تھا نبی کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ ہماری زبان پر آ جائے یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مرتبہ اسے پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان رب العالمین